كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام مذہب اسلام سے متعلق ہمارے سامنے چھوٹے موٹے ہزاروں واقعات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چودہ سو سال پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں یہ واقعہ پیش آیا جیسے ہمارے گھروں میں اپنے واقعات پیش آتے ہیں اب فرق یہ کہ وہ صحابی ہیں اور ہم صحابی نہیں ہیں جیسے ایک آدمی تحجد کو اٹھنے کا عادی تھا لیکن ایک مرتبہ غفلت کی نیند میں سو گیا وہ اچانک اس کے گھر کی چھت پر آوازیں آئی بندر تھا یا بلی تھی یا کوئی اور جانور تھا اب یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک مدد آئی افطاری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور اچانک ایک صاحب ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور خوب توازو فرمائی ہمارے ایمان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو اور ان کی زندگی کو میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا نا کہ پیغمبروں کے شوق جہاد کے بعد حضرات صحابہ کرام کا جذبہ شہادت اور شہدائے صحابہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم لائیں گے لیکن لانے سے پہلے عمارت سے پہلے فاؤنڈیشن اور بنیاد بہت ضروری ہے بہت بڑی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا اچانک ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے سیم ایسا مجھے بھی مارے ان کے پیشاب کے قطرے کو پوری دنیا کے لوگ نہیں لگ سکتے ہم نے کیا سمجھا کون ہے صحابہ انصار کون ہے مہاجر کون ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ان کے ساتھ کیسے شامل حال ہے اصل بات یہ ہے کہ میں کہوں لاکھ بات کی ایک بات ورما ید خل ایمان فی قلوبکم اب تک ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا قالت العراب آمنا آمن نہ کلم تو مینو والا کن بدوی اسلم لوگ جب مال غنیمت کو دیکھتے تو دوڑ کر آتے اور کہتے ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو ہم بھی مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مومن نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں ولاکن قلو اسلم ولما یت خل ایمانو فی قلوبکم اور اب تک صحیح بات تو یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے آخرت کی فضیلت کی بات جنت میں ستر ہزار ہوروں سے نکاح ہوگا یا خبر کا عذاب ٹلے گا یا قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے گی نہ ہم نے قبر دیکھی نہ ہم نے آخرت دیکھی نہ ہم نے میدان محشر کو دیکھا اور جو گیا وہ واپس آ کر بولا نہیں اگر بیوی چلی گئی تو آ کر اس نے نہیں کہا اگر دادا چلا گیا تو آ کر اس نے نہیں کہا اگر ابا چلے گئے تو آ کر انہوں نے نہیں بتایا کہ بیٹے مولوی سچ کہتا تھا کہ قبر کی حالت یہ ہوتی ہے سکرات کی حالت یہ ہوتی ہے ملک الموت کا پنجا جب گڑتا ہے نا مولوی سچ کہتا تھا ولطفاخاخ الا ربی کا یوم ادین المساق ایڑیاں رگڑی جائیں گی اور جسم کے ریشے ریشے سے جب روح نکلے گی بیٹے مولوی سچ کہتا تھا جمعہ کے بیان میں میلاد کے بیان میں اسلام معاشرہ کے بیان میں جو گیا وہ تو کہا نہیں اور ہم تو گئے نہیں صرف سنتے ہیں تو بات کی بات ہے نماز پڑھو یہ اجر داڑھی رکھو یہ روزہ رکھو یہ ہم نے یوم عاشورہ کے بارے میں بتایا تھا آخرت میں اللہ جو دینا وہ دے گا حدیث کی کتابیں کھنا لیے گا آپ دنیا کے بنانے پر شریعت توجہ نہیں دیتی شریعت اس کی آخر وقت تک آخر دم تک حت المقدور یہی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا سے مومن کا رشتہ اور ناطا ٹوٹ جائے اور آخرت سے بنے فخر و فاقہ پیٹ پر پتھر مسکینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ آہ مسکینہ وہ مسکینہ لی مسکینا فی زمرت المساکین اے رب کائنات مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا مسکین بنا کر موت دینا اور قیامت میں مساکین کے ساتھ میرا حشر فرمانا ساری دنیا آخا کا دامن تھامنا چاہتی ہے اور آخا ویسے ہی ہوتا ہے پر غذا دی جائے گی اور آپ کو نہریں دی وہ جنت جو ہے وہ بات کا قصہ جو باپ گیا آ کر بولا نہیں جو ماں گئی اس نے بتایا نہیں یہ مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن دنیا کے بارے میں اور ہم نے بتایا تجربہ ہے بیسیوں حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا یہ کس فلم کے ہیرو حضرت ابراہیم ابن ادم کون سی فلم میں آئے تھے نوز بلّہ باللہ فلم میں کام کرنے والا کتا اور سور کھانے والا آ کر کہتا ہے کہ میں یہ ٹوتھ برش استعمال کرتا ہوں اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں ٹوٹ پڑتی ہیں لوگ قوم اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں بھائی میرے ہیرو نے یہ بات کہہ دی میرے ہیرو کے ہیئر اسٹیل ایسا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اپنا تجربہ میں نے بتایا ممبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر ہمیں اگر ہم یہ کہتے کہ آپ معذم کو توشہ بھیجو امام کو بھیجو آپ مولی صاحب کھانے کے حریص لالچی لگتے ہیں لرال ٹپکا رہے ہیں اور اس کے لیے فضیلتیں تھی جورو کو کھلاؤ بچوں کو کھلاؤ خود پیٹ کی جہنم کی آگ بجاؤ کچھ شوقیلے کپڑے فجر میں ایک زہر میں ایک اثر میں ایک مغرب میں ایک اور پھر افطاری میں ایک غذا شہری میں ایک غذا اپنے لیے مانا اپنے میں نے کہا تھا پھر وہ جھلی کے کپڑے استری کر آئرن کر کر زہر میں دکھا وہی اگر اچانک دل پر حملہ ہو جاتا ہارٹ اٹیک آ جاتا خدا نہ کرے بیوی کے ڈیلیوری کا مسئلہ آ جاتا سرکاری ہاسپٹل جاتے ملیا فائیو اسٹار ہوٹل اور قیمتی جہاں پر بڑے بڑے سیاسی کتے علاج وہ نہیں ایک سرکاری ہاسپٹل میں اپنی بیوی کی ڈلیوری کے لیے جاتے وہاں ڈاکٹر کے لیے آیا کے لیے نرس کے لیے قیمت جو دینی پڑتی نہیں دینی پڑتی ایسے ہی کام چلے گا اس قیمت میں ایک جوڑا نہیں آ سکتا تھا چلو میرے محبوب میری زندگی کی فکر کر رہے ہیں ایمان نہیں بنا نہیں بنا ایمان ہارٹ اٹیک آ جاتا خدا نہ کرے اچانک ہاتھ بہو میں آ جاتے کوئی بیماری آ جاتی ہاسپٹل میں جاتے ڈاکٹر کے پاس جاتے کتنا خرچہ لگتا تین سو روپے میں ریڈی میڈ جھبا نہیں ملتا آج چاہے آدمی کیا نہیں کر سکتا ولما یت خل ایمانو پی خلو ایمان داخل نہیں ہوا ہم لوگ منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو تھکانے کی زندگی ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں ارے ہمارے پیٹ کو کھانے ہمارے جسم کو پہننے پر ایمان نہیں بنیا خبر کے بارے میں ہم نے کیا تیاری کی ہوگی آخرت کے بارے میں ہم نے کیا تیاری کی ہوگی سوچیں آپ اسی لیے بڑے بڑے واقعات آتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور ان واقعات کے اندر ایمان اور اسلام کی روح پوشیدہ رہتی ہے اور آدمی سرسری نظر سے اس کو سنتا یہ ہے ہزار خسن کو ہی خیسا کر کیا رہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ کاؤنٹ کریں میرے خیال میں ایک ہزار سے اوپر یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا مدینہ طیبہ کے اندر ایک صحابی کے رضوان رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بکری کٹی خود غرضی کی زندگی اپنے لیے جینا بایزید گستامی رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہا کہ بھائی اگر توشا ختم ہو گیا تو کیا کرو گے کہنے لگا مل گیا تو شکر کروں گا اور اگر کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تو صبر کا دامن تام لوں گا یہ کوئی بری بات ہے اچھی بات ہے آدمی کو اللہ کی نعمتیں ملے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور برے حالات آئے آدمی صبر کے دامن کو تامے رہے باعزید گستامی رحمت اللہ علیہ نے پروایا یہ کام تو ہمارے گلی کا کتا بھی کیا کرتا ہے ہڈی مل جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے اور نہیں ملتی ہے صبر کر لیتا ہے یہ گلی کا کتا بھی کر لیتا ہے اس گلی کے کتے میں اور تم میں کیا فرق ہے کہنے لگے کہ کیا کیا کروں میں فرمایا کہ جب ہو اور اس سے زیادہ محتاج تمہارا کوئی بھائی نظر آئے کوئی اور مستحق نظر آئے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر تم دوسروں کو دے دو یہی فرق ہے گلی کے کتے میں اور ایک انسان میں انسان انسانیت کو پہچانتا ہے انسان ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور انسان انسان کو انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی رہتی ہے میں نے کہا نا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میٹر ہے واقعات کو شمار کرنے کا ایک ہزار تو ہو ہی جائے گا بکری کٹی اور بکری کا جو سرا تھا اس کو انہوں نے پڑوس کے مکان میں دیا اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اس سے زیادہ تو مستحق میرا پڑوس والا ہوگا انہوں نے اس کو اپنے پڑوس کے مکان میں دیا صبح میں اشراق کی نماز کے بعد بکری کا سر چلنے لگا بکری جب چلتی تھی زندہ تھی اپنے پیروں کے ساتھ اس کا سر اس کے پیروں کے ساتھ چلتا تھا لیکن زبا ہو چکی تھی انسانوں کے ہاتھوں ہاتھ مکان ہاؤس نمبر ایک ہاؤس نمبر دو تین چار پانچ حتیٰ کے مغرب کے وقت جو صحابی نے بکری کا سرا کیا تھا وہیں گھوم پھرا کر رات کو وہ سرا اسی گھر کے اندر پہنچ گیا میرے خیال میں ایک ہزار سے زائد مرتبہ سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا کیا ہے یہ یہ سرا کیوں گھوم رہا تھا یہ واقعہ حدیثوں کے اندر کیوں آیا روایتوں کے اندر کیوں آیا کیا سبق ہے یہی واقعہ صحابی کو صحابی بناتا ہے یہی واقعہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں ان صحابہ کرام کو الگ کرتا ہے اور ممتاز کرتا ہے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ بظاہر اعمال کتنی مرتبہ ختم کی ہوگی اور جتنی مرتبہ ختم کی ہوگی اتنی مرتبہ اس واقعے کو دہرایا ہوگا کہ جنگ یرموک کے اندر حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا جات بھائی جہاد کے اندر گئے ہوئے تھے مشکیزے میں پانی لے کر گیا میں تلاش کروں کہ کس حالت میں آدمی کو جب دھوپ کے اندر لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے محنت کرتا ہے اور مشقت کرتا ہے پیاس لگتی ہے پانی پلانے کے لیے گئے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ زخمی حالت میں وہ تڑپ رہے تھے فرمایا کہ پانی پی لیجئے انہوں نے بغل والے صحابی کی طرف اشارہ کیا موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہے کیا ہے یہ واقعہ اور ان واقعات سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ عیسائی یہودی کافر مشرق پولیس ملٹری جو چاہے وہ سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہے پیر میں کاٹا چپتا ہے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اب ہر مومن ایک اپنا الگ جسم لے کر رہ گیا یہ واقعہ کیا ہے دوسرا صحابی کے پاس حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نو لے کر گئے چھوٹا قصہ آپ کہیں گے حضرت اس واقعے کو ان کو جگائیے اس واقعے کو کہہ کر شاید وقت ضائع ہو رہا ہے دیکھیے گا تیسرے صحابی کے پاس گئے تیسرے صحابی نے کہہ دیا میرے سے زیادہ پہلے والے جو حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی ہیں وہ زیادہ مستعد ہیں اب آئے یہاں تک آنے تک یہ شہید ہو چکے تھے ہمارے گھروں میں ہمارے مکانوں میں کتنا غلہ کتنا اناج کتنی روٹی کتنا چاول اور کتنا پانی اور کتنے سو سال کے ہمارے پاس دنیا کے اسباب آج ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہوتا انشاءاللہ شاء اللہ ڈیڑھ پینتیس میں بات ختم کر دیں گے اور یہ حالت موت کی حالت اور علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے موت کی حالت کے اندر انسان خون پی سکتا ہے شراب پی سکتا ہے سور کا گوشت کھا سکتا ہے فمن استر غیر باغیوں ولا آدم فلا اس میں جو مجبور ہوگا اور جو مستر ہوگا وہ گوشت کھا سکتا ہے سور کے گوشت کو کتے کے گوشت کو شراب پی سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس پر کوئی گنا نہیں فلا اسما علیہ ایسی حالت کے اندر آپ کے بیگم کے کپڑے شمار کیجئے گا ابھی اس ہفتے اس ہائی ٹیک سٹی کے اندر شہر بنگلور کے اندر ایک خاتون کی موت ہوئی اور اس لیے کہ گھر کے اندر اناج راشن روپیہ پیسہ دوا دارو علاج تمام راستے ختم ہو چکے تھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر منتیں کی سمادتیں کی لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا اور اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا اور اسی شہر کے ولیمے میں جا کر دیکھیے آپ اسی شہر کے کسی شادی کے شکرانے میں جا کر دیکھیے آپ اسی شہر کے کسی گھر کے ادھاٹن اور کسی کارخانے کے افتتاح میرے بھائی کو ضرورت ہے باقی آپ معمولی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا خطرناک واقعہ پیش آیا ہندا نے کیا کیا وحشی نے کیا کیا اس سے پہلے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موتا پر اتنا نہیں روئے اور اس کے بعد بھی نہیں روئے اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا آپ کے رونے نے آپ کی بہن آئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکو جب بھائی کا کلیجہ چبا ہوا دیکھے گی دل کے ٹکڑے دیکھے گی انگلوں کا ہار کان اور ناک کو توڑ کر ڈوری میں گئے کیا میرے بھائی کے جسم کے آدھا کا ہار بنا دیا گیا اتنا ہی نہ ہمیں کون سا اس دنیا میں رہنا ہے کل حوض کوثر سے میں بھی اپنے بھائی سے ملاقات تو کر ہی لوں گی مجھے عام عورتوں کی طرح نہ سمجھو کفن کی چادر لے کر دوڑی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک تڑپ رہی تھی اور آن کے آن میں وہ اللہ سائل ہوتے ہم کس کو ترجیح دیتے انسانیت کا تقاضا کیا تھا صحابی کو صحابی کس لیے کہا گیا اور صحابی کو کن واقعات نے صحابہ بنایا یہ پوچھو حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن سے فرماتی ہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں اپنے بھائی کے لیے تو کفن کی چادر دے دوں اور اپنے دینی بھائی حضرت سہیل کو کفن سے محروم کر دوں چادر کے دو ٹکڑے کیے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک ٹکڑا بڑا ہو گیا اور ایک ٹکڑا چھوٹا ہو گیا اور تقاضا تو یہ تھا اخل کا بڑا ٹکڑا چونکہ میں مالک ہوں اس کپڑے کی اور بھائی میرے ہیں اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے حق زیادہ ہے کہ اس بھائی کو یہ بڑا بڑی چادر دے دی جائے کہتے ہیں جب بھائی کی لاش سامنے ہے حضرت سہیل جامع شہادت نوش کیے ہوئے یہاں مسکرا رہے ہیں انصاف کے دامن کو ایسار کے دامن کو انسانیت کے دامن کو خیر خاہی کے دامن کو ہمدردی کے دامن کو ایک سم نازک اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اس کا دل پسیجتا نہیں انصاف ہمدردی خیر خاہی یہاں بھی اس نے اس کے دامن کو نہیں چھوڑا ایک ٹکڑا بڑا تھا اور بڑا ٹکڑا بھائی کو دے دیتی دنیا کی کوئی عدالت کے اندر موخزہ نہ ہوتا پکڑ نہ ہوتی بھائی میں مالک میری دو زمینیں ہیں اکتیس پچاس ہے اکتیس بیس ہے میری مرضی میں اپنے بیٹے کو یہ دوں اور غیر کو چھوٹی زمین دان دے رہا ہوں کوئی بیپار تھوڑی نہ کر رہا ہوں اور دو سگے بھائی بھی نہیں لیکن کہا میں قرا ڈالوں گی بڑے چادر اور چھوٹے چادر کے لیے قرا ڈالا گیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بڑی چادر بڑا کفن حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نکلا اور ان کے نام میں نکلا اور چھوٹا کفن حضرت حمزہ بھیا کے نام میں نکلا سر کو ڈھاکا جاتا تھا پیر کھل جاتے تھے پیر کو ڈھاکا جاتا تھا سر کھل جاتے تھے کیا بیتی ہوگی ایک بہن پر بھائی کا کفن میسر نہیں ہے آج بے سرو سامان بے سہارا آج عہد کے میدان کے اندر آج اس کے جسم کے پرچے ہو کر وہ تڑپ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھک دو اور پیروں پر پتے ڈال دو یہ واقعہ ان صحابہ کو صحابہ بناتا ہے انسانیت ہمدردی خیر خواہی ایک دوسروں کا درد ایک دوسروں کے غم کو جاننا یہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے ایک بھائی گاڑی چلاتا ہوا پنکچر ہو جاتی ہے گاڑی چپکے سے اگر دیکھا تو گرفتاری آتی ہے آنکھ مچولی کر کر بھاگ جاتا ہے ایک کو پولیس والا تھپڑ مارتا رہتا ہے ایک ساتھی گزرتا ہے ایک بھائی گزرتا ہے یہ سوچتا ہے اگر میں جاؤں گا میں کیس کے اندر ملوث ہو جاؤں گا بطور وٹنس کے یا ایک ظلم اور بربریت کا شکار ہو جاؤں گا اس انتشار نے اور اس شیرازے کے بکھیرنے نے آج ہمیں تباہ کر دیا آج ہمیں برباد کر دیا آج وہ انسانیت کا وہ ہمدردی وہ ایشار وہ ایک دوسرے کے درد کو پہچاننا آج ہماری خون کے اندر وہ چیز نہیں ہے جورو کے غلام جورو اچھی رہی تو بس بچے اچھے رہے تو بس میرا پیٹ دوسروں کے خون سے بھر جائے دوسروں کے کلیجے کے ٹکڑے سے بھر جائے یتیموں کے مال سے بھر جائے بیواؤں اور مسکینوں کے آہوں سے بھر جائے بھاڑ میں جائے دنیا میری دنیا میری جو میرے بچے اسی چیز نے آج ہمیں تباہ کر دیا آج ہمیں برباد کر دیا آج ہمیں اجاڑ کر رکھ دیا آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہمارے بھائی کو ہمارے آنکھوں کے سامنے بم بلاسٹ کے جرم کے اندر دہشت گردی کے جرم کے اندر ہتکڑیاں پہنا کر جانوروں جیسا ذلت آمیش سلوک کر کر کھینچ کر لے جایا جاتا ہے ایک آدمی پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا پہچانتا نہیں کیوں ارے بابا دہشت گردی کے کیس میں کون عدالتوں کے چکر کاٹے گا کون پوٹا میں کون ٹاڈا کے اندر ملوث ہوگا اگر میرا مس کال بھی اس کے فون کے اندر چلا گیا اگر میری کچھ ہمدردی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی اگر ایک میرا گھر کا توشا اس کے گھر کے اندر چلا گیا کل پولیس ہمارے گھر کی تلاشی لے گی مظلوموں کو ہم نے اچھوت سمجھ کر قوم سے معاشرے سے ہم نے کاٹ دیا اور اس کا پورا فائدہ ان حرام زادے کتوں نے ان ظالموں نے ان گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والوں نے آج ان کو کھلی چھوٹ مل رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک کو پکڑا جائے گا ستر دیکھتے رہ جائیں گے ایک کو پکڑا جائے گا نہ ان کی جماعتیں کچھ کام کریں گی نہ ان کی تنظیمیں کچھ کام کریں گی نہ ان کے فرقے کچھ کام کریں گے نہ ان کے سیاسی لیڈر کچھ کام کریں گے بہت کریں گے کسی دو رکعت نماز کے بعد ان کا ملا ان کے حق میں دعا کرا دے گا فلا آدمی جیل کے اندر گیا ہے دعا کرو اللہ اسے رہا کر دے یہاں بنگلور کے ایک صاحب جیل کے اندر گئے اور ان کے بھائی اس جے نگر حلقے کی تمام مسجدوں میں اور عید گاہوں میں عید کے موقع پر ایک دعا کی درخواست دے کر بھیجی یہ نہیں کہا کہ ہمیں لائر رکھو ایڈوکیٹ رکھو انصاف کی لڑائی لڑو ہمارا بھائی مظلوم ہے آؤ متحد ہو جاؤ آؤ متفق ہو جاؤ آؤ ہم جو ہے انصاف لے کر رہیں گے آج اس کے ساتھ ہوا کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یہ نہیں صرف دعا دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے ضمانت دے دے اللہ تعالیٰ اسے رہائی دے دے جیل سے یقین مانیں گے آپ اتنی بزدل اتنی ڈرپوک امریکہ تو ایک نمبر کا بے وقوف ہے بے وقوف گھامڑ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے میں کہتا ہوں اللہ کرے اس کی دعا قبول ہو جائے اللہ نے شیطان کی بات مانی نہیں مانی شیطان نے کہا مجھے قدرت دے مجھے طاقت دے میں سام بنوں میں بچھو بنوں میں مرد بنوں میں عورت بنوں میں کالا بنوں میں گورا بنوں میں باپ اللہ تعالیٰ جا اس نے کہا قیامت تک مہلت دے میری نسل کو میری ضروریت کو ختم نہیں کرنا اللہ نے کہا جا شیطان کی مان لی اللہ نے یہ تو شیطان کے نطفے سے پیدا ہوئے حرام کے ہیں دعا کرو کہ اللہ ان کی زبانوں کو آمین کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر وہ دہشت پیدا کرے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے مسلمان کے نام سے کافر مشرق عیسائی نصارہ ایسے پیشاب کرے جیسے حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان کا پیشاب قطع ہو جاتا تھا بے وقوف ہے جو اپنے بھائی کو نہیں چھڑاتے مکہ مسجد ہماری اجمیر درگاہ ہماری دلی کی جامع مسجد ہماری اور بے وقوف ہے کہ آدمی اپنی مسجد میں بم دھماکہ کرے اور گرفتار مسلمانوں کو کیا گیا اور اے کیا کر رہے تھے مسلمان اربوں مسلمان مسلمانوں کے پاس پچپن حکومتیں زمین کے ذخیرے پیٹرول سونا چاندی نمک مادانیات سب کچھ زمین کے خزانے مسلمانوں کے پاس آسمان کی نصرتیں مسلمانوں کے پاس یہ مٹی پر اسرائیل یہ مٹھی بھر کافر یہ مٹھی بھر مشرق آج خود مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد کے اندر بم بلاس کرتے ہیں درگاہ کے پاس گاؤں مسجد میں شب برات کے موقع پر بم بلاسٹ ہوا تیرہ نوجوان پانچ سال تک ایسی زندگی میں سلام کرتا ہوں ان کی استقامت پر ہم معافی مانگتے ہیں کہ صرف کہنے اور سننے کے علاوہ ہم تمہیں دو روپیہ چندہ بھی نہ بھیج سکے خدا ہماری بزدلی کو معاف کرے خدا ہماری کمزوری کو معاف کرے اور یہ بات کون کہہ سکتا بھی ہے کتنے لوگ جیلوں سے آتے ہیں اور جب نکلتے ہیں ضمانت پر پولیس ان کو کہتی ہے اگر جا کر منہ کھولو گے اس سے خطرناک کیسوں کے اندر تمہیں تمہارے ماں باپ کو پھنسا دیا جائے گا جیل جا کر وہ صوفی بن کر آتے ہیں جو جماعت میں جا کر آدمی چلے میں صوفی نہیں بنتا جیل سے صوفی بن کر آ جاتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں ایک ایک ملزم جو شکار ہوا اسبیت کا ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا اور ہم نے کہا کہ باقیتن آپ مظلوم ہیں لیکن بتائیے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے کیسے پھنساتے ہیں مسلمانوں کو کیسے قبول نامے پر دستخط کرواتے ہیں اور کیسے آپ کو عدالت کے کٹہرے کے اندر دہشت گرد ثابت کرتے ہیں سب بھاگ گئے ڈر کیونکہ جب ان کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے زمانت پر سخت ترین وارننگ دے کر کہ اگر اس پانچ سالوں میں سات سالوں میں دس سالوں میں تم پر جو ظلم کیا گیا تمہاری ماں کی تمہاری بہن کی تمہاری بیٹی کی عصمت عفت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کرنے کی جو کوشش کی گئی اگر تم زبان کھولو گے اس سے زیادہ سخت کیسوں کے اندر ہم تمہیں پھنسا دیں گے صوفی بن جاتے ہیں اللہ والے بن جاتے ہیں کوئی نمازی بن گیا کوئی جبا ڈال لیا کوئی ٹوپی ڈال لیا اور کوئی دیوانے کی طرح ہو گیا کوئی کچھ نہیں کہتا سلام ہے مالی گاؤں کے گیارہ مجاہدوں پر اور استقامت کے جو پہاڑ بنے رہے انہوں نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ان حرام زادوں نے ان ظالموں نے اور ان جابروں نے مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور مسلمانوں پر جو الزامات دہشت گردی کے لگائے اور کوٹا کے تحت ٹاڈا کے تحت اور اے ٹی ایس والوں نے انٹیلیجنس والوں نے جو ان کو گرفتار کیا کس طریقے سے ایک معصوم کو پھنساتے ہیں بغیر ڈرے کے انہوں نے دنیا کے سامنے ان حقائق کو آشکارا کیا ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ہے کہ یہاں جمعہ کے اندر ہم ان باتوں کو کہہ کر ہم وقت کو بچانا چاہنا قوم چوکنا ہو جائے قوم بیدار ہو جائے ہمارا لائروں کا طبقہ ایڈوکیٹ کا طبقہ ہمارے قوم کے سمجھدار کس طریقے سے اس ظلم کا دفاع کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس تشدد کا وہ ڈیفینس کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ تیار ہو جائے اور اس کا توڑ کرے اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ آ کر منہ نہیں کھولتا خطرناک قسم کی دھمکیاں اور کرتے بھی ہیں یہ لوگ ایسے ہی مالیگاؤں کے یہ سات ملزمین جو شب برات کے موقع پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم استاد مکرم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ صاحب زادہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کابشوں کو محنتوں آپ نے سنا نہیں اور شاید سنیں گی بھی نہیں کیوں اس لیے کہ ہر کوئی آ کر یہ حقیقت بیان نہیں کرتا آپ نے سنا ہوگا ماں کو سامنے رکھ کر کپڑے نکال کر قبول نامے پر دستخط کرانے کی بات آپ نے سنا ہوگا کہ پیروں کے اندر ڈنڈے مارنے کی بات آپ نے سنا ہوگا پیشاب کی جگہ کرنٹ کے جھٹکے دینے کی بات لیکن نارکو ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے جو سائنٹیفک مر ہے اور ہندوستان کے اندر صرف شاید بنگلور کے اندر کیا جاتا ہے وہ بھی فراڈ وہ بھی دھوکہ اور وہ بھی جو ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایک ظلم اور تشدد کی کہانی کی ایک کہانی کا ایک نیا صفحہ وہاں پر جو ہے رقم کیا جاتا ہے ان لوگوں کو روزہ رکھنے نہیں دیا جاتا ان لوگوں کے سر پر اتنا مارا جاتا ہے کئی کئی دن تک یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کرنٹ کے جھٹکے دینا ماں کے آبرو لوٹنے کی بات کرنا ان کے دکان جو چلتے ہیں ان دکانوں کے اندر جا کر جو دوسرے گاہک آتے ہیں ان کو کہنا یہ دہشت گرد کا دکان ہے خبردار اگر تم آئندہ سودا خریدو گے تو تمہیں بھی اس کیس کے اندر پھنسا دیا جائے گا وہ باپ وہ بھائی جو اس دکان کی آمدنی سے اپنے بیٹے اور بھائی کے وکالت کا خرچہ برداشت کرتا تھا وہ وکیلوں کا خرچہ نہ دے سکے وہ ان کو چھڑا نہ سکے اتنا ظلم اتنا تشدد عید کا دن تھا مالی گاؤں کے ایک بھائی نے بیان کیا کہ اے ٹی ایس کا ایک افسر کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا آیا کہ بھائی تم نے قبول نامے پر دستخط کر دیا ہے تمہارے گھر کے اندر سوئیاں پکتی ہوں گی تمہارے گھر کے اندر بریانی پکتی ہوگی تمہارے مالی گاؤں کے اندر عید کا سما ہوگا ایک دوسرے کو جو ہے گلے ملتے ہوں گے عید کی مبارکبادی دیتے ہوں گے تم نے مشکل سے ہی صحیح قبول نامے پر دستخط کیا بتاؤ تم کیا کھاؤ گے مٹن بریانی کھاؤ گے چکن بریانی کھاؤ گے وہ سمجھتا ہے ان ظالموں سے مدد کی گوہار لگانا اور مدد کی امید کرنا یہ آشدے کے سامنے اور سام کے سامنے مدد مانگنے کے مترادف ہے وہ خاموش رہتا ہے مادر ذات برہنا کر کر کوئی اس کے منہ کے اندر پاخانہ کرتا ہے اور کوئی اس کے منہ کے اوپر پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے جیل کے اندر اچانک ایمرجنسی الارم بچا دی جاتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قیدی اور جیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ جیل توڑ کر بھاگ رہے ہیں جیلر حکم دیتا ہے سپریڈنٹ حکم دیتا ہے بل بجا دی جاتی ہے اچانک یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان پر تابڑ توڑ پورا عملہ پورا اسٹاف ان کے جو ہے بے رکوں کے اندر گھس کر بے تحاشا ان کو مارتا ہے اور بے تحاشا پیٹتا ہے پھر کوٹ کے اندر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ بھائی کہ یہ لوگ جیل کے اندر بغاوت کر رہے تھے جیل سے بھاگنے کی سازش کر رہے تھے ایمرجنسی الارم کو بجایا گیا اس طریقے سے ہر آئے دن ظلم ہر آئے دن تشدد ہر آئے دن پانچ سال وہ کہتے ہیں ایک صاحب نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے ایک ایک لمحہ میں نے اللہ سے موت مانگی اللہ نے موت مجھے نہیں دی اگر موت ملتی موت کو گلے لگا لیتا نارکو ٹیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں کچھ سوالات تیار ہوتے ہیں وہ سوالات کو آڈیو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جو ہے ٹیپ بھی کیا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے بم دھماکہ کیا کس طریقے سے پھنسایا جاتا ہے کیا چال چلی جاتی ہے مسلمانوں حالات حاضرہ سے واقفیت حالات حاضرہ سے ہمیں سبق لینا جب تک ہم سیکھیں گے نہیں یہ قوم ہمیں پیچھے کر دے گی ذلیل کر دے گی آپ نہیں جانتے حکومت کی پالیسی یہ ہے مسلکوں کی لڑائی کے اندر اس قوم کو لڑا کر وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے مالی گاؤں کا اور پھر اسی طریقے سے اجمیر شریف کا جو بم دھماکہ ہوا اس بم دھماکے کے اندر حکومت نے بریلوی طبقے کو اور ایک مسلک کے ماننے والوں کو انہوں نے مسجدیں بنا کر دی مدرسے بنا کر دے مولویوں کو گران دیا اور پھر دیوبندی مکتب مکتبے فکر اور تبلیغی مکتب فکر کو علماء کو گرفتار کر کر ان کو اکسایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں گجرات کے فساد کے موقع پر آپ جائیے گا تحقیق کیجئے گا کہ جہاں اخیار نے مسجدوں کو مسمار کیا اخیار نے مسلمانوں کے گھروں کو توڑا اور جلایا ایک مسلک کے ایک مکتب فکر کے لوگوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو اور مسلمانوں کے گھروں کو جلایا وہ کوئی رام کے اور وہ کوئی لکشمن کے پجاری نہیں تھے حکومت کی پالیسی ان کو دو خانوں کے اندر بانٹ کر مسلکوں کی لڑائی کر کر مسجد میں دھماکہ کر کر اس قوم کو ابھارنا اور جو ہے درگاہ کے اندر دھماکہ کر کر اس مرتبہ فکر والوں کو مورد الزام ٹہرانا سچ سچ ہوتا ہے خدا کی لاٹھی اگرچہ کے دیر سے بچتی ہے لیکن اس کے اندر آواز ہوتی ہے اس نار کو ٹیسٹ کے اندر بھی سوال کیا جاتا ہے کیا تم نے بم دھماکہ کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد کہتا ہے پورا جملہ تم دوہراؤ میں نے بم دھماکہ نہیں کیا وہ کہتا ہے میں نے بم دھماکہ نہیں کیا پھر اس کے بعد آج ساؤٹ ایڈیٹر کمپیوٹر کے ذریعے سے کیا نہیں کیا جاتا وہ نہیں کا جو لفظ ہے اس کو ایڈٹ کر کر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اب جملہ کیا نکلتا ہے ہاں میں نے بم دھماکہ کیا ہے عدالت کے اندر نارکو ٹیسٹ کو پیش کیا جاتا ہے ثبوت کے طور پر جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نارکو ٹیسٹ کا جو اقبالیہ بیان ہے وہ موتبر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ چار سو بیسی کی جاتی ہے پھر پوچھا جاتا ہے ایک اور ملزم ہے مجرم ہے بم دھماکہ کرنے والا کیا تم جانتے ہو کہ محمد علی کون ہے وہ کہتا ہے اس کی پرچھائی کو بھی نہیں جانتا اس کی روحانیت کو بھی نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ محمد علی کون ہے پھر بیچ میں الگ الگ قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے کہ بھائی تمہاری بہن کی طبیعت خراب تھی کیسی ہے ڈلیوری ہونے والی تھی کیا ہوا تمہارا بچہ کیسا ہے اسکول میں گمراہ کر کر پھر اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو یہ کون ہے وہ کہتا ہے <coughs> کون کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ کہتا ہے ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں اس سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ محمد علی کو جانتے ہو اس نے کہا نہیں اب یہاں اس نے کہا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر علی کا لفظ فٹ کر کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے اقبالیہ بیان بھی دیا ہے نارکو ٹیسٹ کے اندر کہ ہاں میں نے بم دھماکہ کیا ہے ہاں میں محمد علی کو بھی جانتا ہوں سوال تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو اور دہشت گرد جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا محمد علی کے بارے میں اے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے انہوں نے ایسی ایسی حقیقتیں ایسی ایسی سچائیاں انہوں نے بیان کی ہیں بیان کر کر میں قوم کے جذبات کو بھڑکانا قوم کو غلط راستے پر لانا اور قوم کو قانون کو ہاتھ میں لینے پر مجبور کرنا میں یہ نہیں کہتا ہماری انسانیت ہماری غمخاری ہماری ہمدردی ہمارا ایثار وہ جو واقعہ سری کے پھرنے کا سرا کے گوشت پھرنے کا وہ واقعہ حضرت ابو جہم کا کہ پانی بابہ رہ گیا اور شہید ہو گئے صحابہ وہ واقعہ کے بہن کا اپنے بھائی کے لیے آدھی چادر کا دینا کیا آج کے دن کے لیے تھا ہماری ماں ہماری بہنوں حضرت اسامہ کی بیوی کیا کہتی ہوگی اور کیا کہتی ہوگی ڈاکٹر آفیہ صدیقہ وہ بہن کیا کہتی ہوگی میرے کروڑوں بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے ان کی غیرت ان کی حمیت کو کیا ہو گیا ہے سب اپنی جورو کا دیکھیں گے سب اپنی جورو کے غلام بنیں گے اپنے اولاد کے بھوکے رہیں گے یہ بھائی کیا مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے کیا یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور آپ مانتے ہیں کیا ان کا کلمہ الگ ہے ارے مذہب اسلام کے اندر جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی گئی مذہب اسلام کے اندر اغیار کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی گئی مذہب اسلام کے اندر اپنے جان کو مٹا کر دوسرے جان کی بچانے کی تعلیم دی گئی کون ہے ان کا پرسان حال کون ہے ان کے سوالوں کا جواب دینے والا اور آج حیدرآباد کے اندر اتنے سال گزرنے کے بعد حیدرآباد کی آندھرا پردیش حکومت کہتی ہے ہم فلاں کو دو لاکھ ہم فلاں کو پانچ لاکھ اور فلاں کو بیس ہزار روپے دیں گے تو پانچ لاکھ دو گے وہ بیس لاکھ روپے ضمانت پر خرچ کر چکے ہیں ان کی دہشت گردی کا جو سیاہ دھبا ہے اس کو کون دھوئے گا ماں مر چکی ہے بھائی کا جنازہ نکل چکا ہے باپ کی بینائی کھو چکی ہے کروڑوں کی پراپرٹی داؤں پر لگ چکی ہے اہل محلہ دہشت گرد کہہ کر ان کو وہاں سے نکال دیے ہیں اس کی بٹیا کا رشتہ اس لیے نہیں آتا یہ تعلیم یافتہ ہے خوبصورت ہے حسین ہے دو چیزاں ہے لیکن جرم یہ ہے کہ یہ دہشت گرد کی بیٹی ہے جرم یہ ہے یہ دہشت گرد کی بہن ہے کون اس داغ کو دھوئے گا حکومت سے دی جانے والے پانچ لاکھ کی بھیک یہ دو لاکھ کی بھیک کیا اس داغ کو دھو دے گی یہ پانچ سال یہ بچے جو یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے یہ ان کی بیگم جو بے وگی کی زندگی گزار رہی تھی یہ ماں جو راہ تک تھی دیکھتی دیکھتی ہاتھوں کی بینائی کھو چکی تھی کون لائے گا آج انسانیت کو کیا ہو چکا ہے آج ہماری ہمدردی ہماری خیر خواہی کو کیا ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں پلنے والے کتے موٹے تازے ہو جائے اور ہمارے بھائی جو ابو غریب جیل کے اندر رگڑ رہے میں جیل کے اندر افغانستان کے اندر فلسطین کے اندر سربیا کے اندر لبنان کے اندر سوڈان کے اندر کشمیر کے اندر ہماری مائیں چیخ رہی ہے ہماری بہنیں اور کی بیٹیاں تڑپ رہی ہے باقی ہے اشار کے سکر ختم کرنے کے لیے حضرات صاحب کرام کے واقعہ سن کر جمعہ کا عنوان دینے کے لیے اور جمعہ کا ٹاپک دینے کے لیے ہے کب جاگیں گے جو واقعہ کل اس کے گھر کے اندر ہوا وہ واقعہ کیا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا ہمارے اتحاد کو کیا ہو گیا ہے کی نظر لگ گئی ہم مٹھی بھرتے دنیا کا کفر ہم سے کامتا تھا دنیا کے مشرق ہم سے ڈرتے تھے ہم نے قیصر کو تھرا دیا ہم نے کسرا کے کنگن ہم نے گرا دیے ہم نے آر سور کا سبق ان کو بتایا ہم نے بدر کمواری کا ان کو دکھایا آج بزدل ہو گئے ہیں اور آج ہم دولت کے پجاری آج ہم مال کے پجاری ہو چکے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالت کا دربار لگا ہوا ہے اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ لوگ اپنے فیصلوں کو اپنے مقدموں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر پیش فرما رہے ہیں ایک جو ہے طاقتور آدمی کو چار کمزور لوگ کھینچ کر لائے اور کہنے لگے حضرت انصاف دیجیے گا انصاف دیجیے گا یہ میرے باپ کا قاتل ہے میرے باپ کو اس نے قتل کر دیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ بھیا بتاؤ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جو تمہیں پکڑ کر لائے کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے ان کے باپ کو قتل کیا وہ کہنے لگا حضرت بات صحیح ہے اور واقعہ بھی صحیح ہے کہ میری گائیں چرنے کے لیے چلی گئی تھی میرا جانور ان کے کھیت کے اندر چلا گیا تھا انہوں نے میری گائے اور میرے جانور کو بھگانے کے لیے پتھر دے مارا اس سے میرے جانور کی آنکھ پھٹ گئی تو مجھے غصہ آیا وہی پتھر لے کر غصے میں میں ان کو مارا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن پتھر نازک مقام پر لگا سر پر لگا چوٹ آئی اور وہ چوٹ جان لیوا ثابت ہوئی تو کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تم نے اقبال جرم کر لیا ہے تم نے ان کے قتل کرنے کی بات کو قبول کر لیا ہے اور شریعت کہتی ہے قتل کے بدلے میں تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا قصاصن تمہاری بھی جان لی جائے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار علی عدالت عالیہ سجی ہوئی تھی اور لوگوں کے مقدموں کی سنوائی ہو رہی تھی اس قاتل نے کہا حضرت یقیناً آپ مجبور ہیں اللہ کے حکم کو لاگو کرنے کے لیے اور قصاص کے اس سچائی کو اس سرزمین پر لاگو کرنے کے لیے ورنہ اللہ کے یہاں آپ ماخوذ ہوں گے ایک کام ہے حضرت بات یہ ہے میرا باپ مر چکا ہے اور مرنے سے پہلے میرے چھوٹے بھائی کے لیے اس میں کچھ امانتیں دے رکھی ہیں میں نے ان امانتوں کو فلاں جنگل کے اندر چھپا کر رکھا ہے اگر کساسن آپ مجھے قتل کر دیں گے قیامت کے دن اب میرا باپ میرا دامن پکڑے گا اور اس راز کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا میرے باپ نے کہا کہ میرا بھائی جب بالغ ہو جائے اٹھارہ سال کے اوپر ہو جائے بڑا ہو جائے اس وقت یہ امانت ان تک پہنچا دینا میں صرف وہ امانت اٹھا کر میرے بھائی کے حوالے کر کے آ جاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جان چھڑانے کے لیے ہزاروں لوگ تدبیر اختیار کرتے ہیں شاید تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو کیا کوئی زامین پیش کر سکو گے اس خاطر کا زامین کون ہوگا کون ضمانت دے گا کون ٹھیکہ لے گا کہ تین دن اور تین رات اور تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ قاتل اپنی جان کو پیش کر دے گا اپنی گردن کو قصاص کے لیے پیش کر دے گا تو چنانچہ ہوا یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے جب وہ بھیک مانگ رہا تھا ضمانت کی کوئی اسے ضمانت دینے کے لیے اور زامین بننے کے لیے تیار نہیں ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا میں ضمانت لیتا ہوں اگر تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ حاضر خدمت نہ ہو میری جان حاضر ہے قصاص کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ضمانت کو منظور کر دیا اور اس قاتل کو چھوڑ دیا ایک دن چلا گیا دوسرا دن چلا گیا تیسرا دن تھا اثر کی نماز ہو چکی تھی سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سرخ ہو چکا تھا اور انگار کا ڈلہ لگ رہا تھا سورج کا ایک ربا ایک چوتھائی غروب ہو گیا سورج کا دوسرا چوتھائی غروب ہو گیا نگاہیں کبھی لوگوں کی حضرت ابو ذر غفاری پر اور کبھی اس صحرا پر کہ وہاں سے کوئی مسافر آئے گا لوگوں نے کہا ابو ذر ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ تم اس قاتل کی ضمانت نہ لو اگر خدا نہ کرے اگر قصاصن اور ضمانت کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا مدین طیبہ کے اندر ماتم مدین طیبہ ماتم کدا بن جائے گا کون سی آنکھ ہوگی جو ابو ذر غفاری کے لیے نہیں رو روئے گی کون سا دل ہوگا جو ابو ذر غفاری کے لیے ماتم نہ کرے گا اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج ابھی پوری طریقے سے غروب نہیں ہوا اب تیار ہو چکے تھے قصاص لینے والے اور جلات حضرت ابو ذر غفاری کی طرف قدم بڑھ رہے تھے لوگوں کی ٹکٹکی بن چکی تھی حیرت جو ہے حیرت اور استجاب بام عروج پر تھا کہ اب کیا ہوگا کیا حضرت ابو ذر غفاری کو قصاصن قتل کر دیا جائے گا اچانک وہاں دھول اٹی اچانک وہاں پر غبار ہوا میں اڑا اور لگ رہا تھا کہ اس اٹی ہوئی دھول کے اندر اس اڑتے ہوئے غبار کے اندر اس ریگستانی ماحول کے اندر ایک گھوڑ سوار ہے جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی عدالت کی طرف آ رہا ہے یہاں سورج غریب غروب ہونے کے لیے کچھ سیکنڈ کے لمحے باقی تھے کہ یہ سوار آ گیا اور اس نے کہا لیجئے میں حاضر خدمت ہوں اور مجھے قصاصن قتل کر دیا جائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے قاتل اے میرے بھیا تم جا کر چلے گئے تھے نہ تمہارا عطا نہ پتا نہ حسب نہ نصب نہ خاندان نہ نام نہ باپ کا نام نہ قبیلے کا نام تم چاہتے چھپ سکتے تھے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرفتار نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی تم آ گئے کیوں آئے تو قاتل کہنے لگا قیامت کے دن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسما نہیں کرنا چاہتا شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کہیں میری امت کے میرے صحابہ نے ایک کے لیے جب ضمانت دی اس نے دگا دے دی اور اس نے دھوکہ دے دیا عمر اس سرزمین سے میرے خون کے نشان تو مٹ سکتے ہیں لیکن میری بے وفائی کے نشانوں کو دنیا نہیں بھلا پائے گی اس لیے میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو ذر نہ سوچا نہ سمجھا تمہیں انجام کی پرواہ نہیں کہ عمر کی تلوار جب نیام سے نکلتی ہے کہاں تک چلی جاتی ہے اور تم نے کیا کر دیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مظلوم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محتاج کسی جو ہے مدینے کے باسی کو مدینے کے باشندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بطور ضمانت کے طلب کرے اور قیامت کے دن آخا کہے کیا میرے امت میں کوئی اس کو ضمانت دینے والا نہیں تھا آ اے عمر میرے آقا کے لیے ایسی سو جانے قربان ہیں کہ کل آقا یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ایسی قوم کو تیار کیا کہ جس کے اندر جو ہے ایک ضمانت دینے والا امتی نہیں تھا یہ داغ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے میری جان کی پرواہ کیے بغیر میں نے ان کا ضامین ہونا میں نے قبول کر لیا جب یہ قاتل کی یہ باتیں حضرت ابو ذر کی یہ باتیں تو اب جو مقتول باپ تھا اس کے بیٹے تھے کہا عمر ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ سچائی ہے عدالت ہے انصاف ہے امانت ہے اور ان کے اندر یہ جذبہ ہے چلو آج بھی ہم جو ہے قاتل کے خون کو معاف کر دیتے ہیں اور خون بہا کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں ان کی مرضی جو چاہے وہ رقم دے اماؤنٹ دے زمین دے غلہ دے اناج دے خون بہا کو لے کر ہم قاتل کے قتل کو اور اس کے خون کو معاف کر دیتے ہیں یہ تھا حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر نمونہ وہ اس کے لیے وہ اس کے لیے یہ اس کے لیے آج میں یہ ہے کہ میں آپ کا دل چبا لوں آج یہ ہے آپ کے کلیجے کو چوس کر پی لوں آج آپ کے جیب پر ڈاکہ ڈالو ہر ایک مسلمان ویرپن بن سکتا ہے ہر ایک عورت آج جو ہے پھولن دیوی ہے اس لیے ویرپن نہیں بن سکا اس لیے پھولن دیوی نہیں بن سکی کہ ان کے اندر ہمت نہیں اس میں ہمت تھی کیونکہ اس نے ڈاکہ ڈالا اس میں ہمت تھی جھوٹ بولا یہ اپنی وسط کے مطابق ورجنل ڈپلیکیٹ مال کو ورجنل بتا دیا یہ اپنی وسط کے مطابق نقلی کاغذات تیار کر کر عدالت کے اندر زمین کو ہڑپ لیا ویرپن ہر ایک مرد ہے ہر ایک عورت پھولن دیوی ہے ہمتوں کی بات ہے اور اپنے اپنے وسطوں کی بات ہے ان کی ہمت تھی ان کی جرت تھی کہ ڈنکے کی چوٹ پر بینکوں کو لوٹا کرتے تھے ڈاکہ ڈالتے تھے یہ بزدل یہ منافق ہے اس کی ہمت نہیں چوری سے کرنٹ چراتا ہے چوری سے پانی چراتا ہے چور وہ بھی ہے چور یہ بھی ہے وہ ہمت والا ہے یہ بزدل یہ ہجڑا یہ منافق ہے یہ چرا نہیں سکتا لہذا پانی چرا لیا لہذا غریب کا مال چرا لیا لہذا محتمن چندہ چرا لیا لہذا سفیر جو ہے کسی کا غلہ چرا لیا چندے کے اندر خورت برت کر دیا ہر ایک عالم اپنی حیثیت سے امام اپنی حیثیت سے مختدی اپنی حیثیت سے وقت والے اپنی حیثیت سے کروڑوں اربوں خربوں کی جو اوقاف کی جائیداد آج جو داؤ پر لگی ہے آج جو دلی کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے آج جو حیدرآباد کا ہوائی اڈا ہے آج جو بنگلور کا شیواجی نگر کا بس اڈا ہے یہ ہمارے باپ دادا کی ملکیت ہے لیکن یہ ویرپن نام کے لٹیرے جو وہ کام تو نہیں کر سکے اوقاف کے نام پر وقف کے نام پر دین کے نام پر مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر اور شریعت کی جو خاص اصطلاح ہے اوقاف کی اس کے نام پر انہوں نے لوٹ ڈالی ہے یہ لکھ کر رکھ لو قیامت کے دن میرا رب قیامت کے دن میرا اللہ جب چوری کے فیصلے کرے گا ویرپن کو کم اور پھولن دیوی کو کم عذاب دے گا اس لیے کہ وہ کہہ کر چوری کرتے تھے اور آج یہ متولی بن کر آج یہ سفیر بن کر آج یہ محتم بن کر آج یہ تاجر بن کر آج یہ گاہک بن کر کون مسلمان ہے جو اپنی تجارتوں میں دھوکہ نہیں دیتا کون ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں ہم کہیں کسی کو بھائی پامپ فلا آدمی کو ایسا ہو گیا خود اس کی حرامزادگی کی وجہ سے خود اس کی کمینگی کی وجہ سے شرارت کی وجہ سے اس کا پیشاب انسان آج خود پی رہا ہے اس کا پاخانہ خود کھا رہا ہے اور اس کی غریبی کو اس کی جو ہے لاواری زندگی کو اس نحوست والی زندگی کو یہ خود اپنایا ہوا ہے دیکھیے یہاں ہم نے آشورے کے اندر کتنے احکامات بیان کیے کپڑے کے کھانے کے پینے کے اور ہم نے بتایا کہ شروع وقت کیا ہے اسٹارٹنگ ٹائم کیا ہے اینڈنگ ٹائم کیا ہے بنا سکتے تھے نہیں بنا سکتے تھے اپنی دنیا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے کیا حدیث جھوٹی نبی جھوٹا سفیان سوری جھوٹے ابراہیم ابن ادم جھوٹے ہم یہاں ممبر رسول پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کو حاضر و نادر جان کر ہم نے آپ کو جو مجبور کس مسجد کے اندر ایسا ماحول تھا بتائیے کس مسجد کے اندر ایسے دسترخوان افطاری کا پستہ ہے بتائیے کیا ملتا ہے ہمیں آپ سے ہمدردی ہے ہمیں آپ سے خیر خواہ یہ ہے ہم رسمی خطبے ہم رسمی تقریرات کہہ کر بہتی گنگا دل کے اندر ہاتھ دھو کر ہم زمانے کی بابا لینا نہیں چاہتے پوری دنیا مکے میں مرنے والے مدینے میں مرنے والے کو جنت کی سند دے رہی تھی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بتایا کہ مکے میں مرنا جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہے مدینے میں مرنا جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہے ایک مئی کلال ایسا نہیں آیا جو آ کر کہہ سکے ہاں بخاری کی فلاں روایت ہے ترمیزی کی فلاں روایت ہے قرآن کی فلاحیت کا ترجمہ ہے ہم جو بات کہتے ہیں زمانے کی منہ لگائی اور چڑھتے سورج کی پوجا کر کر نہیں کرتے یہاں آنے سے ایک طرف حالات حاضرہ اور دوسری طرف ایمان کو تقویت اور یہاں آنے سے یقیناً ہمارے دل کو چوٹ لگتی ہوگی لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو چوٹ دین کے راستے میں لگنے کا لگا لینے کا عادی ہو جاتا ہے وہ پولیس کی گالیوں سے وہ پولیس کی پھٹکار سے وہ حکومت کی پھٹکار سے وہ ملٹری کی جو ہے جوتوں سے اور لاٹھیوں سے اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے دنیا میں پٹنا ہے دین کے نام پر پٹو یا آخرت کے نام پر پٹو اگر دین کے نام پر پٹو گے دنیا میں شان کے ساتھ عزت کے ساتھ سینا چوڑا کر کر ہاں ہاں رضی تو بلّہ ربا و بل اسلامی دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ کیا لوگے مان لوگے دولت لوگے ہم تو اس پر پیشاب بھی نہیں گوارا کریں گے بیوی لوگے اولاد لوگے ماں لوگے باپ لوگے ملک لوگے آ لے لو دنیا کا دنیا ہے پر مشور پہ پر زندگی بنایا تو دنیا پیشہ ہے سب کچھ حکمت ہے میں نے بتایا اس کا کتا بھی گیا گدھا بھی گیا اور مرغا بھی گیا اور وہ نیک تھا پرہزگار تھا کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کی کوئی مسلحت ہے بیوی کہنے لگی اجی کیا خاک کماتے تو نہیں ہو اور جو سرمایہ ہے وہ مرنے پر تم خدا کا شکر ادا کرتے ہو کہا کہ بیگم تم اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلیحت کو نہیں جانتے مومن کو اللہ کے راستے میں عشق کے راستے میں جو امتحانات آتے ہیں ان امتحانات کے اندر لذت ملتی ہے مومن کو بلال کو پوچھو کہ بلال کے پیٹ پر ڈنڈا پڑ رہا تھا کہہ رہے تھے بلال کے سامنے جنت کی نہروں کے گھونٹ رکھ دیے جائے اور آہت آہت کی پکار کو رکھ دیا جائے تو بلال جنت کے گھونٹ کو چھوڑ دیں گے اور آہت کے ناروں کو سینے سے لگا دیں گے اور خباب ابن عرب کی پیٹ کو جب زخمی کیا جا رہا تھا جنت کی ہوروں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضرت خباب کی پیٹ سے نکلنے والے خون کے فوارے کو سامنے رکھ دیا جائے کہیں گے ایسے ہزاروں فوارے میرے جسم سے نکلے لیکن ہوروں میں وہ لذت نہیں ہوروں میں وہ وزا نہیں امتحان تو مومن کا ہوتا ہے مومن امتحان کے اندر پھنس کر مزے لیتا لیتا ہے ہے لذتیں پوچھو پوچھو حضرت ابراہیم کو جب آگ کے اندر داخل کر دیا گیا اور رب کائنات نے کہا کلنا یا نارو کونی بردم و سلامن اللہ ابراہیم اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا کتنا مزہ آیا تھا کتنی لذت آئی تھی پوچھو اگر کل میدان میں شرمے کل جنت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملیں گے اے ابراہیم نمرود نے آنکھ کے اندر داخل کیا تھا میرے مولا میرے رب نے اس آنکھ کو سلامتی والا بنا دیا تھا تمہیں خدا کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں اس آگ کی لذت میں اس آگ میں لذت زیادہ تھی یا جنت کے مزے زیادہ ہیں کل یاد کرو گے میری بات کو کہ خلیل اللہ کہیں گے اس آگ کے اندر اللہ کی دی ہوئی لذت زیادہ تھی جنت کے مزے بیکار ہیں اس کے سامنے پوچھو حضرت مسا علیہ سلاۃ وسلام سے کہ جب وہ جا رہے تھے دریا کے اندر راستہ پار کر رہے تھے وہ لذت زیادہ تھی یا جنت کی لذت زیادہ تھی امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں ہوتا منافق گھبرا جاتا ہے منافق یہ چاہتا ہے کہ پیر میں کاٹا بھی چبے نہیں بال بھی بینگا نہ ہو وارنٹ بھی نہ نکلے گرفتاری بھی نہ ہو حادثہ بھی نہ ہو جورو کی پٹی بھی نہ لگے اور جو ہے اولاد زخمی بھی نہ ہو یہ نہیں چاہتا لیکن مومن ثابت قدمی کا پہاڑ بنا رہتا ہے اور یہ حالات اس کو اور اس کے ایمان کو پکا اور مضبوط کرتے ہیں آج یہ حالت آئی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے صحابہ کرام کے واقعات کو بھلا دیا ان کے جذبے کو ان کے ہمدردی میں ایسار کا بیان اور ہمدردی اور خیر ہی نہیں ہجرت کے موقع پر کیا واقعہ پیش آیا اور غزب تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے کیا کیا اور پھر حضرت صدیق کیا لا کر پیش کیے حضرت عمر کیا لا کر پیش کیے حضرت عبد الرحمان میں بیان کروں میری جسم کے خون کے قطرے خشک ہو جائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایسار ہمدردی اور خیر قاہی کے وہ زندہ واقعات کبھی ختم نہیں ہوں گے آج اس خود غرضی کی دنیا میں آج اس مطلب پرستی کی دنیا میں آج اس جو ہے نفس کی پوجا کی دنیا میں یہ واقعات سمجھ میں نہیں آنے کے یہ سمجھ میں آنا ہے نفاق کی چادر کو پھاڑ کر پھینکنا ہوگا ایمان کی جو ہے سوئی لینی ہوگی ایمان کا انجیکشن لینا ہوگا ایمان کی طاقت بنانی ہوگی رسمی بیانات سے گریز کرنا ہوگا رسمی جلسوں سے رسمی مولویوں سے بھاگنا ہوگا حقیقت کے دامن کو تھامنا ہوگا سچائی کے دامن کو تھامنا ہوگا دوسرے دن بادشاہ ایک ایک گھرانے کو گرفتار کرنے لگا اس گھر کے اندر مرغا ہے اس گھر کے اندر گدھا ہے اس گھر کے اندر کتا ہے سب کو گرفتار کرنے لگا لیکن اس گھر کے جو تین جانور اچانک مر گئے ایک جانور کے حملے میں مر گیا ایک بیمار ہو کر مر گیا ایک بھیڑیا آ کر کھا کر مر گیا تو اس نے کہا اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہوا یہ کہ بادشاہ کا محل ان گھرانوں کے قریب تھا ان گھرانوں کے جانور دن رات شور شرابہ کرتے تھے بادشاہ کے محل کے اندر فیصلے کرنے میں مجلسیں لگانے میں دشواری آتی تھی تو بادشاہ نے اپنے خاصدوں کو بھیج دیا کہ جن گھروں میں جانور ہیں ان کو گرفتار کر لو اب کہا بیگم صاحبہ سے کہ بیگم صاحبہ دیکھا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں چاہیے ہماری مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ذریعے سے لے لی ہیں ہمارا جو مال جاتا ہے ہم پر جو بیماری آتی ہے ہمارے پیر میں جو کاٹا چپتا ہے ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوتا ہے یہ مومن کا وہ امتحان ہے اس امتحان کے ذریعے سے قبر کا عذاب اس امتحان کے ذریعے سے آخرت کی بلائیں اس امتحان کے ذریعے سے جہنم کی تکلیفیں اللہ مومن کو دنیا کے اندر ٹلا دیتا ہے اور مومن پاک صاف صاف شفاف ہو کر قبر کے اندر جاتا ہے اور جنت کے اندر جاتا ہے حوض کوثر کا پانی پیتا ہے مومن کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اکابرین کے اندر ہمارے بزرگان دین کے اندر ہمدردی کس درجے تھی اللہ نے اس دنیا کی آخرت کی دونوں جہاں کی خوشیوں سے انہیں مالا مال کیا تھا تو صرف ان کی زندگی کا راز یہ تھا کہ ان کی زندگی کے اندر ہمدردی اور خواہی اور انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی معیز الدین عباسی دور کے خلیفہ گزرے ہیں اس زمانے کے اندر ان کا جو ایک درباری وزیر تھا وہ بڑا دنیا کا پجاری اور مال کا حریص اور لالوچی تھا وہ مظلوموں پر ظلم کیا کرتا تھا ستم کیا کرتا تھا ایک سوداگر سے دس ہزار درہم اس نے قرض لیے اور پھر جب یہ سوداگر مدت ختم ہونے کے بعد جب مانگنے کے لیے گیا تلا دیتا کل آنا اگلے ہفتے آنا اگلے مہینے آنا اس طریقے سے آج کل آج کل تنگ آ گیا تنگ آ گیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اکابرین سفیا کی سفارشیں لے کر گئے لیکن وہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ایک مرتبہ ایک دوست نے اس سوداگر کے اس سے پوچھا بھیا کیا بات ہو اداس لگتے ہو سوداگر نے کہا ارے اپنا راستہ ناپو یار ہمارا غم ہمارا ارے بتاؤ تو صحیح کہنے لگا یہ جو بادشاہ کا وزیر ہے اس چودراہٹ ہٹ میں اور گھمن میں یہ مجھ سے جو دس ہزار درہم لیا واپس لینے کا نام نہیں لیتا ارے اتنی سی بات کہا تم اتنی سی بات کہہ رہے ہو میں نے پورے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے اثر رسوخ کو استعمال کیا طاقت کو استعمال کیا نہیں بھیا میں دلوا دوں گا گیا اور ایک درزی وہاں اپنا کام نہیں تھا مطلب ہر وقت کام نہیں چلتا اس وقت کام نہیں تھا بیٹھ کر کلاو پاک کی تلاوت کر رہا تھا گئے السلام علیکم درزی صاحب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات فرمائیے کیسے آنا ہوا کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے اور اس کے دس ہزار درہم اس ظالم وزیر نے جابر نے لے لیے ہیں اور دینے کا نام نہیں اس نے کہا دل دل میں اوپو ایک نمبر کا غریب حقیر فقیر درزی اتنے بڑے بڑے منسٹروں سے اثر و رسوخ رکھنے والوں سے روڑیوں کو میں نے استعمال کیا اور وہ دینے کا نام نہیں اور یہ درزی اس سے جو ہے میرے دس ہزار دیر ہم نکل جائیں گے کہا کہ بھیا کام ہو سکتا ہو تو کرو ورنہ تم اپنا وقت بھی ضائع مت کرو میرا وقت بھی ضائع مت کرو بڑے بڑے بزرا اور بڑے بڑے طاقتوروں کو استعمال کر چکا ہوں تو درزی کہنے لگا تمہیں کام سے مطلب ہے چلو اللہ نے چاہا تو تمہارا کام بن جائے گا گھر کے اندر گئے وزیر صاحب نہیں تھے بیگم صاحبہ گھر گھریلو خواتین نے ان کو اندر بٹھایا اور ان کی جو ہے توازوں کی ٹھنڈا پلایا گرم پلایا اتنے میں وزیر صاحب تشریف لائے اور درزی کو جو دیکھا تو ان کی ہوا خراب ہو گئی اور پھر فورن کہنے لگے ہاں ہاں درزی صاحب میں نے اس سوداگر سے دس ہزار درہم لیے ہیں اللہ کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس مدت کے اندر آٹھ دن میں ہفتے میں ان کی رقم واپس کر دوں گا لو دو ہزار درہم ابھی دے رہا ہوں تمہارے حساب میں لیکن اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ درزی صاحب اذان نہ دینا اذان دینا تو معذین کا کام ہے اذان نمازوں کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ درزی کیا اذان دیتا ہے اور اس کے اذان دینے سے اس کا پاجامہ کیوں خراب ہو رہا ہے اور اذان دینے کے پیچھے راز کیا ہے انشاءاللہ اس واقعی کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جتنے ہمارے مظلوم مجبور معصوم بھائی ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں رب کائنات غائب سے آسمان سے بدری فرشتے نازل کر کر اللہ ان کی گھر کی خوشیوں کو واپس فرمائے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے اللہ تعالی ہمدردی ایسار اور خیر خواہی کا جذبہ اللہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر جو ہے فرمائے آمین باخدان الحمد للہ رب العالمین